السلام علیکم خواتین و حضرات ورچوئل یونیورسٹی کے تواسط سے یہ فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا ساتواں لیکچر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک جائزہ لیا تھا چند چیزوں کا جس میں سب سے پہلے تو overflow of the transactions تھا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی بیسک بنیادی بکس آف اکاؤنٹس کی حساب و کتاب کی کی جو جو جہاں لکھا جاتا ہے ان کتابوں کی اور پھر خاص طور پہ ہم نے بات کی تھی جنرل لیجر کی تو یہ باتیں تو پچھلے لیکچر میں ہوئی تھی اب اس لیکچر کے اندر ہم ذرا آگے چلیں گے لیکن انہی ٹرانزیکشن فلوز کے ساتھ چلیں گے کہ جیسے جیسے ٹرانزیکشن ہوتی ہیں خرید و فروخت ہوتی ہے یا کوئی آم آم کاروباری نوعیت کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم نے کیسے ریکارڈ کرنا ہے کہاں کہاں پہ ریکارڈ کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ کیش بک اور بینک بک میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ لجر میں ہوتی ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں اکاؤنٹنگ کے اندر اور اس کو کہا جاتا ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ وہ کیا چیز ہوتی ہے اور پھر وہ جو ہم ریکارڈنگ کریں گے اپنی کتابوں کے اندر جو ٹرانزیکشن لکھیں گے ان ٹرانزیکشن کو ہم لے کر کے جائیں گے ٹرائل بیلنس تک ٹرائل بیلنس آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک پروف ہوتا ہے ایک ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ ڈبل انٹری بک کیپنگ کے تحت جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں وہ صحیح لکھی ہیں اور ہر ڈیبٹ کا ایک کریڈٹ موجود ہے اور ہر کریڈٹ کا ایک ڈیبٹ موجود ہے تو یہ ٹرائل بیلنس جو ہے یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس ٹرائل بیلنس کی لمیٹیشنز کیا ہیں یعنی اس کے ایک تو فوائد کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو اس کے اوپر ہم کس حد تک انحصار کر سکتے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ سو فیصد ثبوت اس بات کا کہ ہم نے تمام کام جو ہے وہ صحیح کیا ہے کیونکہ غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے اور جب ہم ٹرانزیکشن ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کتابوں میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کبھی کبھار غلطی ہو ہی جاتی ہے سو اب پہلے ذرا ایک دفعہ پھر اپنی یاداشت کو ہم تازہ کر لیں کہ وہ فلو آف ٹرانزیکشن کیا تھا ہم نے یہ کہا کہ پہلے تو ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے یعنی کوئی خرید کا کوئی فروخت کا یا کوئی آرڈر دیا جاتا ہے یا آپ کو آرڈر ریسیو ہوتا ہے تو وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے یا ایک اکرنس ہوتی ہے جس سے ایک فائنینشیل ٹرانزیکشن وجود میں آتی اس اکرنس کو اس ایونٹ کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں واؤچر کے اوپر اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس واؤچر کا فارمیٹ بھی آپ کو دکھایا تھا اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ کسی زمانے میں ایک جنرل جرنل میں یہ تمام واؤچرز جو ہیں ان کو لکھ دیا جاتا تھا لیکن اس کا استعمال آج کے زمانے میں ختم ہو چکا ہے اور اب جرنل جو ہے جرنل جس کی spelling J O U R M A L ہے جرنل جو ہے وہ صرف ان تمام ٹرانزیکشنز کو جو کہ غلطیوں کو درست کر رہی ہوں یا جن کا تعلق کیش سے کسی طریقے سے نہ ہو ان کو اس میں کسی حد تک ریکارڈ کیا جاتا ہے یا اس میں ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ جی یہ واؤچر سے اور میں نے یہ بھی کہا تھا آپ کو آپ کو یاد ہوگا کہ آج آئی ٹی کے زمانے میں جبکہ ہم بیشتر بزنس جو ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ کمپیوٹر کا استعمال کر رہے ہیں اس زمانے میں تو واؤچر کو جب ہم انٹر کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر تو وہی کافی ہوتا ہے اسی سے اس کو جب ہم چیک کر لیتے ہیں اس کی ایک ایڈٹ لسٹ نکالتے ہیں یا ویلیڈیشن لسٹنگ نکالتے ہیں اور اس پہ چیک کر اس سے چیک کر لیتے ہیں کہ جی واؤچر پہ جو اوقاف تھے وہی اوقاف جو ہیں وہ ہم نے انٹر صحیح طریقے سے کیے ہیں تو پھر ہم انسٹرکشن دے کے اسی واؤچر کو کتابوں میں ڈائریکٹلی کمپیوٹر سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس سافٹ ویئر سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس کو لکھ دے تو کتابیں لکھی جاتی تو ان کتابوں کون سی کتابیں لکھی جاتی ہیں جنرل لیجر لکھا جاتا ہے کیش بک اور بینک بک لکھی جاتی ہے اور جب یہ لکھ لیے جاتے ہیں تو انہی سے ہم پھر ٹرائل بیلنس بناتے ہیں اور اس ٹرائل بیلنس کی مدد لیتے ہوئے ہم پھر پروفٹ اینڈ لاس بناتے ہیں کمپنی کا یا بزنس کا اور کمپنی کی یا بزنس کی بیلنس شیٹ بناتے ہیں جس سے کہ اس بزنس کے فائنینشیل حال جو ہے ہیلتھ جو ہے وہ اس بیلنس شیٹ سے ہمیں پتا چلتی ہے تو یہ سارے کام جو ہے یہ ہم فلو آف ٹرانزیکشن میں آپ کو بتا چکے تو آئیے صاحب اب پھر سے ہم کیش بک اور بینک بک کی بات کریں کیش بک اور بینک بک آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے گزشتہ لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جنرل لیجر کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے لیکن چونکہ کیش اور بینک کی بہت ساری ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کو یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ ایک علیحدہ یا علیحدہ کتابوں میں لکھا جائے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ لیجر کے اندر ہر خرچ آمدن پیبل ریسیویبل یعنی جو ہم نے پیسے کسی کو ادا کرنے ہیں یا جو پیسے ہم نے کسی سے وصول کرنے ہیں چاہے وہ مال کے عوض ہو چاہے وہ ہم نے کوئی سروسز استعمال کی ہو یا کوئی مال بیچا ہو یا سروسز بیچی ہو ان کے عوض ہمیں جو پیسہ ملنا ہے ووٹ ٹرانزیکشن سے جو کہ کریڈٹ پہ ہوئی ہیں ان کو بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور ان تمام انکم اور ایکسپینس اور ایسٹس اور یہ جو لائبلٹیز ہیں ان تمام کے علیحدہ علیحدہ ہیڈز آف اکاؤنٹ مدے علیحدہ علیحدہ مد ہوتی ہے اس کا حساب علیحدہ علیحدہ رکھا جاتا ہے تاکہ یہ بھی اندازہ رہے کہ کس مد میں کتنا خرچہ ہو رہا ہے اور وہ اگر اس اکاؤنٹ کو یا اس ہیڈ آف اکاؤنٹ کو ہم اس کا تجزیہ کریں کسی وقت تو ہمیں یہ بھی پتا چل سکے کہ جی ہم نے پچھلے چھ مہینے میں تین مہینے میں چار مہینے میں کچھ عرصے میں جتنے بھی عرصہ ہے اس میں ہم نے کتنی خرید کی ہم نے کتنی فروخت کی ہمیں کتنا پیسہ آیا کسی بھی اسٹیج پہ کتنا پیسہ جو ہے وہ ہمیں کوئی کون دینے کا ہے کس نے دینا ہے ہمیں اور ہم نے کتنا پیسہ وصول کرنا ہے تو یہ تمام باتیں مختلف ہیڈز آف اکاؤنٹس کے حساب سے یہ تمام باتیں جو ہے یہ ہمیں پتا چل جاتی ہیں اسی طریقے سے اب ہم جو کیش کا میں نے جیسے کہا کہ کیش کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں کیش کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیش بک میں لکھتے ہیں اور اگر کاروبار جو ہے اس کا ایک علیحدہ بینک اکاؤنٹ کھولا گیا یہ بھی ہم کسی آگے کے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ کاروبار کے نام پہ بھی بینک اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے آپ کے اور میرے نام پہ تو کھلتا ہی ہے بینک اکاؤنٹ لیکن کاروبار کے نام پہ بھی علیحدہ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا کاغذات ہوتے ہیں یہ ہم کسی دوسرے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے لیکن کیش کی ٹرانزیکشن جو ہیں کیش کے جو معاملات ہیں ان کو علیحدہ کتاب میں جس کو کیش بک کہا جاتا ہے وہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور بینک کے جو ٹرانزیکشن ہیں جس میں کہ بینک میں جو جمع کرائے جاتے ہیں پیسے یا چیکس لکھ کے دیے جاتے ہیں لوگوں کو ان کی ساری ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں وہ بینک بک میں لکھی جاتی ہے کیش بک کا جو بیلنس ہے یہ یاد رکھیے وہ ہمیشہ اس بات کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ کی جیب میں اس دن جبکہ وہ ٹرانزیکشن آپ نے نوٹ کر لی آپ کے پاس شام کو اتنا کیش آپ کی جیب میں ہونا چاہیے سو کیش ان ہینڈ جو ہے وہ کیش بک کا بیلنس ریفلیکٹ کرتا ہے اور بیلنس کیا ہوتا ہے بیلنس جو پیمنٹس ہیں اور جو ریسیٹس ہیں ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے اس کو ہم بیلنس کہتے ہیں سو وہ بیلنس جو ہے وہ کیش بک کا ہو گیا کیش ان ہینڈ کے برابر یعنی جو میرے ہاتھ میں کیش ایکچولی ہے اس طریقے سے بینک بک کی بات کریں تو بینک بک کا جو بیلنس ہے اس کے اندر وہ بیلنس جو ہے وہ بینک میں جتنا پیسہ ہے آپ کا کسی تاریخ کو وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے لیکن یہاں پہ ذرا احتیاط کی بات ہے کہ وہ بیلنس جو آپ کی کتاب میں بینک بک بینک میں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ بیلنس بینک میں نہ ہو اس تاریخ کو بلکہ شاید اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیکس جو آپ نے لکھے وہ شاید ابھی تک بینک میں جمع نہیں ان ان, ان, ان کی ادائیگی بینک نے نہیں کی چونکہ جن کو آپ نے دیے تھے وہ ابھی تک بینک ہی نہیں گئے اسی طریقے سے جو آپ نے کچھ کیش جمع کرایا تھا یا کچھ چیکس جمع اپنے اکاؤنٹ میں کرائے تھے وہ چیکس ابھی تک کلیئر ہو کے نہیں آئے اور بینک نے اس کا آپ کے بیلنس میں اضافہ نہیں کیا تو اس وجہ سے فرق آ سکتے ہیں اور بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں لیکن اس بارے میں بھی ہم تفصیل جو ہے آئندہ کسی لیکچر میں جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو یہ تو ہو گئی کیش اور بینک بک کی بات اور یہ یاد رکھیے پھر سے میں دوہرا دیتا ہوں یہ بات کہ کیش بک اور بینک بک جنرل لیجر کا ہی ایک حصہ ہے اس کو آپ کیش اکاؤنٹ کہہ لیجئے آپ اس کو بینک اکاؤنٹ کہہ لیجئے لیکن یا کیش بک کہہ لیجئے یا بینک بک کہہ لیجئے ہے وہ دونوں کے دونوں جنرل لیجر کا ایک حصہ integral part of the general ledger so یہ مختصراً آپ کو میں نے جائزہ پیش کیا کیش بک اور بینک بک اب آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیش بک کیسے لگتی ہے دیکھنے میں اب جو آپ سلائڈ اس وقت دیکھیں گے اس میں ہم نے آپ کو دو سیمپل دیے ہوئے ہیں کیش بک کے کیش بک جو ہے اس میں جو پہلا سیمپل ہے اس کا اس میں بھی وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو دوسرے میں لکھی ہے فرق صرف دونوں کا یہ ہے کہ پہلی والا جو سیمپل ہے آپ کے سامنے اس سیمپل کے اندر ہم نے ایک ہی صفحے پہ وصولی کی سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے اور اسی صفحے کے دوسرے حصے کے اوپر یا آدھے حصے کے اوپر ہم نے پیمنٹ کی سائٹ بنائی ہوئی ہے دوسرے سیمپل کے اندر ہم نے ایک ہی صفحے کے اوپر جو ہے وہ ایک کالم ریسیٹ کا اور ایک کالم پیمنٹ کا ہم نے شو کیا ہوا فرق دونوں میں کوئی نہیں فرق صرف اتنا ہے کہ صاحب آپ کی ٹرانزیکشن کتنی ہے آپ کو سہولت کس چیز میں محسوس ہوتی ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت دفعے جو کیش بک کی پیمنٹ سائڈ ہوتی ہے اس پیمنٹ کا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک تجزیہ کہ جی کون کون سی مد میں یہ پیمنٹ ہو رہی ہے وہ بھی ہمیں کیش بک میں ہی سے مل جائے تو اس کے لیے اس کے لیے کچھ زیادہ کالم چاہیے ہوتے ہیں اس لیے ہم ریسیٹس کو وصولی کو ہم اس کتاب کے بائیں ہاتھ پہ لکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ کا جو صفحہ ہوتا ہے اس پہ تمام ادائیگیاں جو ہیں پیمنٹس جو ہو رہی ہیں کیش میں وہ ہم لکھتے ہیں تو یہ بنیادی فرق ہے دونوں پرزنٹیشن یا دونوں سیمپل جو ہیں وہ صحیح ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں ضرور ضروری کیا بات ہے یاد رکھنی وہ ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ تمام تر تفصیل اس کیش بک میں لکھی جانی چاہیے واؤچر سے جو کہ ہم ضروری محسوس کرتے ہیں اور جو شاید آئندہ چل کر کے ہماری رپورٹس جو ہم نے بنانی ہے مختلف قسم کی رپورٹس بناتے ہیں ہم اپنا جائزہ لینے کے لیے مینجمنٹ اپنا آ, آ, اس معاملات جو آ, ہوئے ہیں ان کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے وہ ہر دفعہ کتاب آ کے خود تو نہیں دیکھی یا کتاب منگائے گی تو نہیں مینجمنٹ یا مالک خود کتاب تو نہیں منگائے گا وہ چاہے گا کہ اس کو رپورٹ ایک مل جائے اس کتاب سے اس لیجر سے اس کیش بک سے اس بینک بک سے تو وہ تمام انفارمیشن جو کہ واؤچر پہ موجود ہے وہ کس طریقے سے آپ نے ان کیش بک میں اور بینک بک میں لکھنی ہے یہ بہت ضروری ہے اور وہ تمام تر تفصیل آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بیلنس کا ایک کالم ہونا چاہیے تاکہ ہر روز کا بیلنس ایک نکالا جا سکے اور اس کالم میں اور ہر دن کا ہر ٹرانزیکشن کے بعد کا ایک بیلنس شاید نکالنا کی ضرورت پڑے لیکن یہ سب چیزیں جو ہے یہ آپ کی اپنی ضروریات پہ منحصر ہیں اور اپنے کاروبار کی والیوم آف ٹرانزیکشن پہ منحصر ہیں اور آپ کی اپنی سہولت پہ منحصر ہے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ آپ خود کر سکتے ہیں تو یہ بات ہم کیش بک کے بارے میں ہم نے آپ سے کہی اب ذرا بینک بک کی بات کریں بینک بک میں جیسے میں نے پہلے ارض کیا کہ وہ تمام ٹرانزیکشن جو کہ بینک میں ہوتی ہیں وہ ٹرانزیکشن ہم ریکارڈ کرتے ہیں اب بینک بک کا جو فارمیٹ ہے وہ فارمیٹ بھی بالکل اسی قسم کا ہے کہ جس قسم کا کیش بک کا آپ نے دیکھا تھا اور اس میں بھی وہی تمام انفارمیشن آنے کی ضرورت ہے جو کہ آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ آئندہ رپورٹس میں یا کہیں بھی آپ کو ضرورت آ سکتی ہے وہ ریفرنس ضروری ہے واؤچر نمبر ضروری ہے ڈیٹ جس ڈیٹ کو واؤچر بنا نہیں بنا وہ ڈیٹ نہیں بلکہ جس ڈیٹ کو ٹرانزیکشن ایکچولی ہوئی چیک نمبر کیونکہ بینک میں تو ہم چیک نمبر جو ہے وہ لکھتے ہیں یہ چیز کیش بک میں نہیں ہوتی یہ صرف بینک بک میں ہوتی ہے یا بینک اکاؤنٹ میں لکھی جاتی ہے کہ آپ نے کس چیک نمبر سے پیمنٹ کیا وہ ضروری ہے کیونکہ پیمنٹ تو چیک سے ہی ہوتی ہے یا اگر کوئی کئی دفعہ ہم بینک کو جو ہے وہ ایک خط بھی لکھ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اتنی پیمنٹ کر دیجئے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم ابھی ڈفرینس کی بات کر رہے تھے ڈفرینس جو کیش بک اور بینک بک کے درمیان ہے اس میں ایک چیز اور میں دوبارہ سے بتانا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جی ڈیبٹس اور کریڈٹس ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ ڈیبٹ اور کریڈٹ ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جی ہم نے یہاں پہ ریسیٹ اور پیمنٹ کیوں لکھا ہوا ہے تو یہ بات جو ہے یہ ذرا سمجھنے کی بھی بات ہے اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے ریسیٹس جو ہیں وہ ہمیشہ ڈیبٹ سائٹ پہ لکھی جاتی ہیں پیمنٹس جو ہیں وہ ہمیشہ کریڈٹ سائٹ پہ لکھی جاتی ہیں تو آپ ریسیٹ کے کالم کو ڈیبٹ کالم بھی کہہ سکتے ہیں اور پیمنٹ کے کالم کو کریڈٹ کالم بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ دونوں ٹرمز جو ہیں یہ انٹرچینجبل ہیں اور ان کا مطلب یا مفہوم جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے سو یہ بات یاد رکھیے اس میں اور کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے ایک جگہ کالم کا نام ریسیٹ رکھ دیا ہے بجائے ڈیبٹ کے اور پیمنٹ لکھ دیا ہے بجائے کریڈٹ کے اور کوئی فرق فرق نہیں ہے ریسیٹ سائڈ پہ جتنی وصولی ہوگی جتنا کیش ہمارے پاس آئے گا وہ تمام جو ہے وہ ریسیٹ سائڈ پہ یا ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا جائے گا کیش بک کے اندر یا بینک بک کے اندر اور جتنی ہم پیمنٹ کریں گے چاہے وہ کیش سے کریں یا بینک سے کریں تو وہ پیمنٹ جو ہے وہ کریڈٹ سائٹ پہ لکھی جائے گی یہ یاد رکھیے گا اس کے علاوہ ڈفرنس جو ہے وہ ایک لیجر کوڈ کا ہے کہ جی جہاں پہ آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ جی آم, یہ جو آپ نے وصولی کی اس کی دوسری سائڈ جو ہے وہ کون سی ہے یعنی آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جب بات کی تھی کہ جی ہر ڈیبٹ کا ایک کریڈٹ ہوگا تو ڈیبٹ تو ہم نے کر دیا کیش بک میں ریسیٹ تو ہم نے لکھ لی کیش بک کے اندر لیفٹ سائڈ پہ جو کہ ڈیبٹ سائٹ کہلاتی ہے اب اس کا کریڈٹ کا ہوگا کریڈٹ ظاہر ہے کہ جنرل لیجر کے کسی اور ہیڈ آف اکاؤنٹ میں کسی اور مد میں ہوگا لہذا اس کا صرف ہم ریفرنس نمبر جو ہے وہ وہ لیجر کوڈ کے کالم میں لکھیں گے تاکہ ہمیں ایٹ اے گلانس ایک نظر دیکھنے سے ہمیں جو ہے وہ یہ پتا چل جائے کیش بک سے کہ جناب ٹھیک ہے کیش بک میں یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ فلا جگہ پہ تو آئی لیکن دوسری سائڈ اس کی کیا ہے یا یہ کس اکاؤنٹ میں لکھی گئی ہے تو یہ بات جو ہے یہ یاد رکھنا ضروری ہے اس کے علاوہ اور کوئی فرق یا ڈفرینس جو ہے وہ کسی قسم کے نہیں ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کے کئی بینک اکاؤنٹس ہیں بھائی اگر کئی بینک اکاؤنٹس ہیں تو وہ کئی بینک اکاؤنٹس کی ہر ایک کا ایک علیحدہ بینک اکاؤنٹ ہوگا یا اگر بہت سارے کیش اکاؤنٹس انہوں نے مختلف لوگوں کو کیش دیا ہوا ہے اخراجات کرنے کے لیے تو جتنے وہ ہیں کیش کے ایڈوانسز دیے ہوئے ہیں یا کیش لوگوں کو مختلف کو دیا ہوئے اتنے ہی کیش اکاؤنٹس کھلیں گے ہر ایک کے نام سے کھل جائے گا کہ جی ہر ایک کے پاس یہ کیش اکاؤنٹ ہے بینکس ہے ایک بینک کسی بھی بینک کے اندر ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں یا کئی بینکوں میں ایک ایک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں تو جہاں پہ بھی ایک سے زیادہ اگر اکاؤنٹ ہوگا چاہے ایک بینک میں ہی ہو یا ایک سے زیادہ بینک میں ہو تو ان کے لیے علیحدہ علیحدہ بینک بک رکھی جائے گی تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے تو یہ باتیں تو ہم نے کی کیش بک اور بینک بک کے بارے میں اب ذرا بات ہم سمجھنے کی کوشش کرتے کہ یہ اکاؤنٹنگ پیریڈ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یا ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے یہ کیا ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہے وہ ایک دن بھی ہو سکتا ہے وہ ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے تین مہینے بھی ہو سکتا ہے چھ مہینے بھی ہو سکتا ہے بارہ مہینے بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پہ اکاؤنٹنگ کے اندر ایک سال سے زیادہ وہ پیریڈ نہیں ہوتا اب وہ پیریڈ جو ہے یا وہ جو ایک سال ہے وہ کس تاریخ کو شروع ہوتا ہے اور کس تاریخ کو ختم ہوتا ہے بھائی کیلنڈر کے حساب سے کیوں نہیں ہوتا وہ کسی اور تاریخ سے کیوں ہوتا تو یہ سوالات ہیں جن کے شاید جواب آپ کے لیے کچھ دلچسپی رکھتے ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جی آپ ایک دن کی ٹرانزیکشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی کیا ہوا کتنا اس میں ریسیٹ ہوئی کتنی پیمنٹ ہوئی یا اس روز کا منافع کیا تھا اگر آپ اس لیول تک جانا چاہتے ہیں تو وہ نکالنے کے لیے ایک روز یا ایک دن جو ہے وہ ایک دن بھی اکاؤنٹنگ پیریڈ کہلایا جا سکتا ہے اور ہر روز کی پیمنٹ رپورٹس بھی ہو سکتی ہیں تو وہ ایک پیریڈ ہو سکتا ہے ایک ہفتہ بھی پیریڈ ہو سکتا ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ تو اس پہ کوئی بندش نہیں کہ آپ اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہے وہ ایک دن رکھیں ایک ہفتہ رکھیں ایک مہینہ رکھیں تین مہینے رکھیں چھ مہینے رکھیں بارہ مہینے رکھیں لیکن بارہ مہینے سے زیادہ نہیں رکھ سکتے آپ وہ صرف کچھ ایکسپشنل کیس ہوتے ہیں یا ایک سچویشن ہوتی ہے جس کا ہم ذکر آئندہ کریں گے اور وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ جی ایک بزنس جو ہے کمپنی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور وہ بنائی جاتی ہے آپ کے جو اکاؤنٹنگ ڈیٹ یا اکاؤنٹنگ پیریڈ شروع جس تاریخ سے آپ نے تعین کیا ہے کہ ہم شروع کریں گے یا آپ کو شروع کرنا ہوتا ہے اس تاریخ سے ذرا پانچ دس دن پہلے مہینہ پہلے ڈیڑھ مہینہ پہلے دو مہینے پہلے وہ کمپنی جو ہے وہ بن جاتی ہے تو وہ بارہ مہینے کی بجائے وہ اکاؤنٹ پیریڈ جو ہے پہلے دفعہ چودہ مہینے کا ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ پھر ہر سال جو ہے وہ بارہ مہینے کا ہی ہوگا بارہ مہینے سے زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ ویسے بھی کیلنڈر کے حساب سے بھی سال تو بارہ مہینے کا ہی ہوتا ہے چودہ مہینے کا تو ہو نہیں سکتا یہ ایکسپشن صرف ان کیسز میں آتی ہے کہ جہاں پہ نئی کمپنی اکاؤنٹنگ پیریڈ کے شروع ہونے سے پہلے بن جائے اور چاہے وہ کچھ کاروبار کرے یا نہ کرے لیکن بہرحال وہ بن گئی ہے ایگزٹنس میں آ گئی ہے وجود میں آ گئی ہے لہذا اس پیریڈ کو بھی کور کرنا پڑتا ہے اب بات کریں کہ جی یہ بارہ مہینے کیسے ہو گئے بارہ مہینے جیسے کیا کہ حکومتیں ہیں ان کے بجٹس بھی بارہ مہینے کے بنتے ہیں تو ہر شخص جو ہے وہ ایک بارہ مہینے کا ایک تعین کر لیا گیا ہے کہ جی یہ ایک پیریڈ جو ہے یہ ایک بڑا اچھا ٹائم پیریڈ ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ صاحب یہ کیلنڈر کے حساب سے کیوں نہیں شروع ہوتا جنوری فرسٹ سے کیوں نہیں شروع ہوتا اور اکتیس دسمبر کو ختم کیوں نہیں ہو جاتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا سچویشن ہے اور کیا لیگل ریکوائرمنٹس ہیں پاکستان کے اندر حکومت کا سال جو ہے وہ پہلی جولائی سے شروع ہوتا ہے فائنینشیل ایئر جس کو کہتے ہیں مالی سال وہ پہلی جولائی سے شروع ہوتا ہے اور تیس جون کو ختم ہوتا ہے قانون کے حساب سے تمام بزنس علاوہ ان کے جن کا میں ابھی ذکر کروں گا پہلی جولائی سے ان کا فائنینشیل سال فائنینشیل ایئر مالی سال شروع ہوگا اور اگلے سال کے تیس جون تک چلے گا تو یہ تو ایک میکسمم اکاؤنٹنگ پیریڈ یا فائنینشیل پیریڈ جو ہے یا فائنینشیل ایئر جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہو گئی کہ پہلی جولائی سے لے کے تیس جون تک اب مینجمنٹ کی اپنی مرضی ہے کہ جی وہ روز کی رپورٹ چاہتی ہے وہ ویکلی چاہتی ہے وہ منتھلی چاہتی ہے وہ چھ مہینے کے بعد کی چاہتی ہے کوارٹرلی چاہتی ہے ہر ہر چار مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد چاہتی ہے یا سال میں ایک دفعہ چاہتی ہے تو یہ تو وہ بات ہوگی سال کا تعین کرنا ضروری ہو گیا تھا وہ لا نے تعین کر دیا ساتھ ہی لا یہ بھی کہتا ہے کہ ہر سال کا جو اکاؤنٹس بنیں گے وہ آڈٹ بھی ہوں گے لیکن یہ آڈٹ جو ہے یہ لازم ہے ان کے ان کاروبار کے لیے کہ جو لمیٹڈ کمپنیز کی شکل اختیار کرتے ہیں اور یہ لازم نہیں ہے سول پروپرائٹر کے لیے ایک انڈیویجل کے لیے یا پارٹنرشپس کے لیے لیکن سال فائنینشیل ایئر جو ہے وہ پہلی جولائی سے شروع ہوگا اور تیس جون کو ختم ہوگا آڈٹ کا معاملہ جو ہے اس میں گنجائش آپ کو قانون نے دی ہوئی ہے اگر آپ آڈٹ کرواتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے کرواتے ہیں علاوہ وہ تمام لوگ جو کہ لمیٹڈ کمپنیز نہ ہوں تو اب بات کرتے ہیں ہم کہ جی ایکسپشن کیا ہے اس رول سے کہ میں کسی کو چھوٹ بھی ہے یا نہیں ہے اور وہ کن کو چھوٹ ہے اس رول سے چھوٹ جو ہے وہ بینکوں کو ہے ٹیکسٹائل کمپنیز کو ہے اس میں چھوٹ شوگر کمپنیز کو ہے جو چینی بناتی ہیں چینی کے کارخانے جو ہیں اس کے علاوہ وہ ملٹی نیشنلز کہ جن کے ہیڈ آفیسز یا پیرنٹ کمپنیز جو ہیں وہ کسی باہر کے ملک میں ہے اور وہاں پہ اس پیرنٹ کمپنی کا چونکہ فائنینشیل ایئر جو ہے وہ پہلی جنوری سے اکتیس دسمبر تک چلتا ہے یا پہلی اپریل سے لے کے اکتیس مارچ تک چلتا ہے تو ان کو جو ہے بھی اجازت یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جو ان کے کاروبار ہیں یا بزنس جو ہیں ان کا فائنینشیل ایئر بھی اسی ڈیٹ سے وہ اس کو مقرر کر دیں لیکن اس کے لیے ریگولیٹر سے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن سے اجازت لینی پڑتی ہے اب سوال یہ ہے کہ جی ٹیکسٹائل کمپنی یا شوگر کمپنی وغیرہ کو ان کو چھوٹ کس لیے بھائی چھوٹ اس لیے کہ یہ سب سیزنل کراپس پہ یعنی یہ جو زرعی پیداوار ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور فصل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ فصل کب جو ہے وہ مارکیٹ میں آتی ہے اور کب یہ پروڈکشن میں اس کو استعمال کر کے اور پھر اس کو نکال سکتے تو اس وجہ سے ان کے فائنینشیل ایئر کا سٹارٹ اور ختم جو ہے وہ مختلف کیا گیا ہے اس لیے ان کو خاص طور پہ چھوٹ ہے بینکنگ کمپنیز کا ذکر جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ جی دنیا بھر کے اندر تقریباً بینکس جو ہیں وہ فالو ہی یہی پرنسپل کرتے ہیں کہ پہلی جنوری سے اکتیس دسمبر کی وہ ایئر اینڈ جو ہے یا فائنینشیل ایئر جو ہے اس کو چلایا جاتا ہے تو ہمارے بینکس بھی چونکہ باہر بھی آپریٹ کرتے ہیں ملک سے باہر بھی کرتے ہیں اور باقی دوسرے بینکوں کے ساتھ بھی ان کا موازنہ کیا جانا جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بینکس بھی جو ہے وہ اسی حساب سے چلیں تو یہ بات تو اکاؤنٹنگ پیریڈ کی ہو گئی کہ جناب اکاؤنٹنگ پیریڈ کیا ہوتا ہے یہ مینجمنٹ کی میں پھر سے دہرا دوں کہ مینجمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے لیے کیا فریکوینسی رکھتی ہے کس اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ رپورٹس کس کس وقفے سے چاہتی ہے ایک ہفتے کی ٹرانزیکشن کی رپورٹ چاہتی ہے ایک روز کی چاہتی ہے یا کتنے عرصے کی چاہتی ہے ایک اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ اور بھی ہے وہ بھی میں ساتھ بتاتے چلوں حالانکہ اس کا اطلاق جو ہے وہ اسمال بزنس پہ نہیں ہے وہ صرف ان کمپنیز پہ ہے جو کہ اسٹاک ایکسچینج پہ جن کی جن کو کوٹ کیا جاتا ہے جن کے جن کے جن کے حصص کا کاروبار جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ ہوتا ہے ان کی بابت یہ ہے کہ ان کو اس سال کے اکاؤنٹس ایک سال کے اکاؤنٹس تو بہرحال سامنے لانے ہی پڑتے ہیں لیکن اس کے علاوہ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ہر چھ مہینے کے جو اکاؤنٹس ہیں ہر چھ مہینے کی جو تفصیل ہے کاروباری کہ جی اس عرصے میں ان کو منافع کیا ہوا یا نقصان کیا ہوا اور چھ مہینے پہ ان کی فائنینشیل ہیلتھ کیا ہے یہ بیلنس شیٹ کے یہ جو ہے یہ بھی ان کو منظر عام پہ لانی پڑتی ہے اس کو پرنٹ کرنا پڑتا ہے اور جو شیئر ہولڈرز اور اسٹاک ایکسچینجز وغیرہ ہیں ان میں تقسیم کرنا پڑتی ہے اس کے علاوہ اب ایک اور بھی ریکوائرمنٹ ہے ان کمپنیز کے لیے جو کہ اسٹاک ایکسچینج پہ جن کا کاروبار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کو ہر تین مہینے کے بعد بھی اپنے حساب کتاب جو ہے وہ منظر عام پہ لانے ہوں گے اور یہ اب ایک قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا گو اس کا اطلاق جیسے میں نے کہا اسمال بزنس پہ انڈیویجلس پہ پروپرائٹرس پہ اور پارٹنرشپس پہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز پہ نہیں ہوتا اب ذرا چلیں پھر واپس ہم ٹرائل بیلنس کی طرف ہم نے یہ کہا تھا کہ جی for every debit there is credit یعنی ہر ڈیبٹ کے لیے ایک کریڈٹ ہوگا لیجر کے اندر اور اگر اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ہر ٹرانزیکشن کے دو حصے ہیں ایک حصہ ڈیبٹ کا ہوگا دوسرا حصہ کریڈٹ کا ہوگا اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ جی اگر سو روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اس میں سے پچہتر روپے تو ڈیبٹ سائڈ پہ ہوں گے اور پچیس روپے جو ہے وہ کریڈٹ سائڈ پہ ہوں گے جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سو روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو سو روپے کا کریڈٹ ہوگا اور سو ہی روپے کا ڈیبٹ ہوگا تو ہر ڈیبٹ کا کریڈٹ ہوتا ہے یہ بالکل مطلب نہیں کہ سو روپے میں سے پچہتر روپے آپ ڈیبٹ میں ڈال دیجئے پچیس روپے آپ کریڈٹ میں ڈال دیجئے دونوں سائڈیں سو سو روپے کی ہوں گی ایک ڈیبٹ سائڈ جو ہے وہ ایک مد میں جائے گا کریڈٹ سائڈ جو ہے وہ دوسری مد میں جائے گا ایک ڈیبٹ سائٹ ایک ہیڈ آف اکاؤنٹ میں جائے گی کریڈٹ سائٹ دوسرے ہیڈ آف اکاؤنٹ میں جائے گی لیکن دونوں اینٹریاں جو ہیں وہ ایک ہی اماؤنٹ کی ہوں گی ایک ہی رقم کی ہوں گی مختلف نہیں ہوں گی اب ہم اگر ان تمام ڈیبٹس کو جمع کر لیں اور ان تمام کریڈٹس کو جمع کر لیں جو کہ مختلف مدوں میں مختلف ہیڈز آف اکاؤنٹس میں ہے تو دونوں سائڈیں برابر ہونی چاہیے کیوں کہ ہم نے یہ اصول اپنایا ہے کہ ہر ڈیبٹ جتنے کا ہوگا اتنے ہی کا کریڈٹ بھی ہوگا ہاں ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک واؤچر لکھتے ہیں کہ جس میں آپ ڈیبٹ کرتے ہیں کہ جی دو سو روپیہ کیش وصول کیا الف اور بے سے اب الف کا مد جو ہے وہ کچھ اور ہے بے, بے کا ہیڈ آف اکاؤنٹ جو ہے وہ میں کچھ اور ہے تو جو کریڈٹ سائڈ ہوگی اس میں ہمیں کیا نظر آئے گا اس میں یہ نظر آئے گا کہ الف سے پینتیس روپے وصول کیے اور بے سے پینسٹھ روپے وصول کیے ٹوٹل جو کیش وصول کیا ڈیبٹ سائڈ پہ فگر سو روپے کی ہے لیکن پینتیس اور پینسٹھ کو جمع کریں گے تو وہ بھی سو سو روپئے ہو گئے تو یعنی ٹوٹل جو ہم نے اماؤنٹ کریڈٹ سائڈ پہ چاہے وہ ایک اکاؤنٹ میں لکھا یا ایک سے زیادہ میں لکھا اس کا ٹوٹل اس واؤچر کے اوپر سو ہی بنتا ہے اور ڈیبٹ کا اماؤنٹ بھی سو ہی بنتا ہے تو ان تمام کو ڈیبٹس کو ہم ایڈ کر لیں اور کریڈٹس کو ایڈ کر لیں تو دونوں کو برابر ہونا چاہیے اب چیز یہ کہ جی اگر ہم ہر انڈیویجل ڈیبٹ کو ایڈ کرنے بیٹھ گئے اور ہر انڈیویجل کریڈٹ کو ایڈ کرنے بیٹھ گئے تو وقت کافی صرف ہو سکتا ہے لہذا لیجر میں ہم نے بات کی تھی کہ جی بیلنس کے لیے کالم ہونا چاہیے تو وہ جو ڈیبٹ اور کریڈٹ کا جو ڈفرنس ہے وہ بیلنس کے کالم میں لکھا جاتا ہے جہاں پہ ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل کریڈٹ سائڈ کے ٹوٹل سے زیادہ ہوگا تو وہاں پہ بیلنس جو ہے وہ کیا کہلائے گا جہاں پہ کریڈٹ سائڈ کا بیلنس کریڈٹ سائڈ کا ٹوٹل جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور ڈیبٹ سائڈ کا کم ہوگا تو وہاں پہ بیلنس کیا کہلائے گا یہ بھی ہم چیز دیکھتے ہیں لیکن بیسک اصول یہ ہے کہ تمام ڈیبٹس ان کے تمام ڈیبٹ بیلنس اور تمام کریڈٹ بیلنس وہ دونوں برابر ہونی چاہیے اور اگر وہ برابر ہوئے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے کتابیں جو ہیں وہ صحیح لکھ دی ہیں لیکن صحیح پہ بھی لفظ صحیح پہ بھی ہم پھر دوبارہ واپس آئیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے غلطی کس قسم کی کہ پیسے تو میں نے وصول کیے بے سے بے سے لیکن اس کو لکھ دیا پے کے اکاؤنٹ میں تو غلطی ہو گئی بیلنس دونوں سائڈوں کے برابر ہے لیکن مد جو ہے وہ غلط میں تحریر ہو گئی یہ اماؤنٹ جو ہم نے وصول کی تھی لہذا اس کو درست کرنا جو ہے وہ پڑھے گا تو اس کی بات ابھی کچھ دیر میں کرتے ہیں پھر ذرا چلے اسی چیز کی طرف کہ جی بیلنس کی بات میں نے جیسے کہی کہ جی آپ دونوں سائڈوں کا بیلنس نکالتے ہیں اور یہ جو اب آپ سلائڈ پہ دیکھیں گے یہ یہ دیکھیں گے کہ ایک ہیڈ آف اکاؤنٹ کے اندر اگر چار ڈیبٹ کی انٹریز ہیں اور کریڈٹ پہ کچھ اور انٹریز ہیں ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل ایک اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں اس وقت ڈیبٹ سائڈ کے اندر اس کا ٹوٹل جو ہے وہ کریڈٹ سائڈ سے زیادہ ہے دونوں سائڈوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے تو جو بیلنسنگ فگر ہے جو ان کو برابر کرے گی دونوں سائڈوں کو اس کو ہم کس سائڈ پہ لکھیں گے ظاہر ہے کہ ہم اس کو کریڈٹ سائڈ پہ لکھیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے وہ کریڈٹ بیلنس ہو گیا اگر ہمیں بیلنس کریڈٹ سائڈ پہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈیبٹ بیلنس کہ جی اس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہے میں پھر سے بھرا دیتا ہوں کیونکہ شاید آپ کنفیوز ہو گئے ہوں اگر ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل کریڈٹ سائڈ کے ٹوٹل سے زیادہ ہے تو بیلنسنگ فگر کس سائڈ پہ لکھی جائے گی کریڈٹ سائڈ پہ لکھی جائے گی تو بیلنس کیا کریڈٹ بیلنس کہلائے گا نہیں وہ ڈیبٹ بیلنس کرائے کہلائے گا سو جہاں ہم کریڈٹ سائڈ پہ بیلنسنگ فگر لکھی ہوئی دیکھیں گے ہمیں یہ کنکلوڈ ہمیں یہ یہ فیصلہ ہے کہ جی وہ بیلنس جو ہے وہ ڈیبٹ بیلنس ہے اس اکاؤنٹ میں وہ ڈیبٹ بیلنس تو جس سائڈ پہ اگر کریڈٹ سائڈ زیادہ ہے ڈیبٹ سائڈ سے اور بیلنسنگ فگر جو ہے اس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ سائڈ پہ لکھی جائے گی تو اس بیلنس کو ہم ڈیبٹ بیلنس نہیں کہیں گے اس کو ہم کریڈٹ بیلنس کہیں گے تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی ذرا الجھن پیدا کرنے والی بات ہے کہ لکھ تو ہم الٹ سائڈ پہ رہے ہیں اور کہ اس کو کچھ اور رہے لیکن بہرحال یہ بھی آگے چل کے آپ کو بات جو ہے یہ اور واضح ہو جائے گی تو یہ بات ہوئی کہ جی اگر ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہے کریڈٹ سائڈ سے اور بیلنسنگ فگر کریڈٹ سائڈ پہ لکھی جا رہی ہے تو وہ بیلنس جو ہے وہ ڈیبٹ بیلنس ہے اور اگر کریڈٹ سائڈ زیادہ ہے ڈیبٹ سائڈ سے اور بیلنسنگ فگر ڈیبٹ سائڈ پہ لکھی گئی ہے تو وہ بیلنس جو ہے وہ کریڈٹ بیلنس کہلائے گا یہ بیلنس ہم لے کے ہر اکاؤنٹ میں سے ہر سے بجائے اس کے کہ وہ تمام ٹرانزیکشن جو ہیں ان کا ٹوٹل کر کے وہ ایک سائڈ پہ لکھے پھر دوسری سائڈ پہ لکھے بجائے اس کے ہم صرف ہر اکاؤنٹ میں سے بیلنس اٹھاتے ہیں چاہے وہ ڈیبٹ بیلنس ہو یا کریڈٹ بیلنس اور وہ ڈیبٹ اور کریڈٹ بیلنس پھر ایک کاغذ کے اوپر ہم دو کالمز بناتے ہیں جو ٹرائل بیلنس جو بنایا جاتا ہے یہ اب آپ جو دیکھ رہے ہیں سلائڈ اس کے اندر یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ کا نام لکھا آپ نے اس اکاؤنٹ کا کوڈ نمبر لکھا یا لیجر فولیو نمبر لکھا اور ڈیبٹ بیلنس کی ایک کالم بنائی اور کریڈٹ کی دوسری کالم بنائی ڈیبٹ کی کالم ہمیشہ کی طرح بائیں ہاتھ پہ اور کریڈٹ کی کالم دائیں ہاتھ پہ تو جتنے وہ بیلنس نیٹ بیلنس آپ نے اٹھائے ہر اکاؤنٹ میں سے ڈیبٹ سائڈ کے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ آپ لکھ دیں گے ون ون بائی کر کے اور کریڈٹ سائڈ کے بیلنس آپ کریڈٹ سائڈ پہ لکھ دیں گے اور جب ان دونوں کو ایڈ کریں گے اور وہ دونوں ٹوٹل جو ہے وہ ایک دوسرے سے اگر ایک جیسے ہیں اگری کرتے ہیں تو آپ کا ٹرائل بیلنس جو ہے وہ بیلنسڈ سمجھا جائے گا اور یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ آپ کی ڈبل انٹری بک کیپنگ جو ہے وہ بالکل صحیح صحیح ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہے وہ وہ بیلنسڈ ہے اور آپ کی بکس جو ہے وہ بیلنسڈ ہے یہ سلسلہ جو ہے اس کو ہم ٹرائل بیلنس کہتے ہیں اور یہ ٹرائل بیلنس سے ہی پھر آگے رپورٹس کو ہم بناتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں آپ سے یہ کہا تھا کہ غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیوں کی طرف میں نے کچھ اشارتن آپ کی توجہ بھی دلائی تھی اب چیز یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ٹرائل بیلنس جو ہے وہ ایک پروف ہے اس بات کا ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ کتابیں جو ہے یا لیجر جو ہے وہ آپ کا بیلنسڈ ہے یعنی ڈیبٹ بیلنسز برابر ہے کریڈٹ بیلنس کے یا ٹوٹل آف ڈیبٹس جو ہے وہ is equal to the total of credits یہ بات تو ہو گئی اس کے علاوہ اور کیا ثابت ہوا اس کے علاوہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جو آپ نے فگرز کو ایڈ کیا ہے جمع کیا ہے وہ جمع آپ نے صحیح کیا ہے اس کے علاوہ اس ٹرائل بیلنس کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم استعمال کر لیتے ہیں رپورٹس بنانے کے لیے اکاؤنٹس بنانے کے لیے جو کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے یا بیلنس شیٹ ہے وہ بنانے کے لیے لیکن اس کی جو ویکنس وہ یہ ہے کہ کیا ٹرانزیکشن صحیح مد میں لکھی گئی ہیں اس بات کا اظہار بیلنس ٹرائل بیلنس سے نہیں ہوتا اس بات کا اظہار نہیں ہوتا بیلنس ٹرائل بیلنس سے کہ آپ نے بجائے ایک اکاؤنٹ میں لکھنے کے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں لکھ دیا ہے اس بات کا اظہار نہیں ہوتا کہ جی آپ نے کوئی واؤچر مس تو نہیں کر دیا تو یہ بہت ساری چیزوں کا اظہار نہیں ہوتا ٹرائل بیلنس بیلنس نظر آ جائے گا آپ مثال کے طور پہ اگر آپ نے فرنیچر خریدا ہے اور فرنیچر کے مد میں ڈالنے کی بجائے اس اماؤنٹ کو جو پیمنٹ کیا ہے آپ نے یا اس کی قیمت جو ہے فرنیچر کی اس کو آپ نے کیش بک میں تو آپ نے اس کو صحیح پیمنٹ سائٹ پہ لکھ دیا لیکن لیجر کے اندر آپ نے فرنیچر کے اکاؤنٹ میں لکھنے کی بجائے اس کو اسٹیشنری کے اکاؤنٹ میں اگر لکھ دیا تو ٹرائل بیلنس آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ جی آپ نے اسٹیشنری کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا لہٰذا غلط ہے ٹرائل بیلنس تو آپ کو یہ شو کرے گا کہ دونوں سائڈیں ڈیبٹ سائڈ اور کریڈٹ سائڈ دونوں برابر ہیں اس کے علاوہ ٹرائل بیلنس کچھ نہیں کہے گا پھر کچھ غلطیاں اس قسم کی کچھ ایررز ہوتے ہیں مختلف قسم کے جن کا ہم ذکر آگے چل کے کریں گے وہ غلطیاں جو ہیں وہ بھی ٹرائل بیلنس کی سمپل ریڈنگ سے جو ہے وہ ہمیں آیا نہیں ہوتی ہم پہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی ٹرائل بیلنس جو ہے وہ بیلنس نہیں ہوتے اب جبکہ وہ بیلنس نہیں ہوتے تو پھر ہمیں وہ غلطیاں بھی ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور ان کو دیکھنا پڑتا ہے واؤچر تک جانا پڑتا ہے کہ جی یہ کون سی انٹری کیسے غلط ہو گئی ریکارڈ کیوں نہیں بیلنسڈ ریکارڈ ہوئی یا کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ڈیبٹ کو دو دفعہ ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ دیتے ہیں کریڈٹ سائڈ پہ آپ نہیں لکھتے یا اماؤنٹ لکھتے ہوئے کچھ غلطی ہو جاتی ہے ایک سو دس روپئے لکھنے کی بجائے آپ ایک سو ایک روپیہ لکھ دیتے ہیں یا گیارہ سو روپیہ لکھ دیتے ہیں کسی ایک سائڈ پہ تو ٹرائل بیلنس جو ہے وہ بیلنس آؤٹ آف بیلنس ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ بیلنسڈ ہو تو پھر اس چیز کا ہمیں یقین ہوتا ہے بہت حد تک یقین ہوتا ہے کہ ہماری بکس میتھمیٹکلی یعنی ارتھمیٹکلی بکس جو ہے وہ ہماری بیلنسڈ ہے اور اس میں اس قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوئی سو یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی اب اس ٹرائل بیلنس کو ہم کیسے بناتے ہیں اس ٹرائل بیلنس کو ہم سے ہم پھر کیسے رپورٹس نکالتے ہیں یہ ہم چیزیں جو ہیں یہ اگلے لیکچرز میں اگلے دو تین لیکچرز کے اندر جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جی یہ کیسے کیا جاتا ہے تو آج کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے باتیں سیکھی ہم نے کیا سیکھا ہم نے کیش بک کے بارے میں سیکھا ہم نے بینک بک کے مختلف طریقوں کے کہ کس طریقے سے رکھے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں سیکھا ہم نے اکاؤنٹنگ پیریڈ کو سمجھنے کی کوشش کی ہم نے ٹرائل بیلنس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی لمیٹیشن کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اگر بیلنسنگ فگر ایک اکاؤنٹ کے اندر کریڈٹ سائڈ پہ لکھی جائے تو وہ بیلنس جو ہے وہ ڈیبٹ بیلنس کہلائے گا اور اگر وہ فگر جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ لکھی جائے گی تو اس کو ہم کریڈٹ بیلنس کہیں گے یہ تمام چیزیں ہم نے آج کے لیکچر میں سیکھی خدا حافظ